سید حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں شام آیا اور کعب اخبار کو ملا وہ مجھے تورات سے بیان کرتے رہے اور میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا رہا یہاں تک کہ جمعہ کے دن کا تذکرہ ہونے لگا میں نے اسے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو مسلمان بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے کعب نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا یہ ہر سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے میں نے کہا نہیں کعب نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہا جی اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا یہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ ہوتی ہے میں نے کہا نہیں یہ سن کر کعب نے پھر غور کیا اور کہا جی اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا یہ ہر جمعے میں ایک مرتبہ ہوتی ہے میں نے کہا جی ہاں کعب نے کہا کیا آپ کو پتہ ہے یہ کون سا دن ہے میں نے کہا یہ کون سا دن ہے انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن قیامت برپا ہوگی یہی وجہ ہے کہ جنوں انس کے علاوہ تمام مخلوقات اس دن کو قیامت کے خوف سے کان لگائے ہوئے ہوتی ہے پھر میں مدینہ منورہ آیا اور سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو کعب کی بات بتائی انہوں نے کہا کعب نے غلط کہا میں نے کہا جی وہ میری بات کے قائل ہو گئے تھے کہ یہ گھڑی ہر جمعے کو ہوتی ہے پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ گھڑی کون سی ہے میں نے کہا جی نہیں پھر تو میں اصرار کرتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑا اور کہا کہ مجھے بتلاؤ بتلاؤ بس انہوں نے کہا یہ گھڑی اثر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے میں نے کہا یہ کیسے ہوتی ہے جبکہ اس وقت میں تو کوئی نماز ہی نہیں ہوتی انہوں نے کہا کیا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ بندہ اس وقت تک نماز میں ہی رہتا ہے جب تک اپنی جائے نماز میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے حدیث نمبر ستائیس سو آٹھ مسند احمد